اللہ میں اب یہ جو دوسرا باب ہے شاہ صاحب اللہ علیہ نے اسے عالم مثال سے شروع کیا ہے پہلا جو باب تھا وہ کافی مشکل تھا اور اللہ تعالی کی تین صفات کا ذکر تھا ایک تو اس کا کہ اللہ نے اس کائنات کو بغیر مثال کے پیدا کیا دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک تو ہے کہ پہلے سے ایک مثال موجود ہو اور پھر دیکھ کے پیدا کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ مثال ہی کوئی نہ ہو تو نئے سرے سے پیدا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کو احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ مشکل ہے یا دوسری مرتبہ اور پھر فرمایا ہے ایک جگہ پر کہ ون یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کیا یہ اتنا نہیں جانتے کہ جس نے پہلی مرتبہ بغیر مثال کے پیدا کیا کیا اب وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا تو یہ سارا عالم تخلیق کا ذکر ہے پھر تیسری جو بات حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ بتایا کہ اللہ تعالی اس عالم میں تدبیر کا بھی مالک ہے اور تدبیر بھی وہی کرتا ہے اس کائنات کو چلانے کی تدبیر کا مطلب آپ سکیم سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اللہ کے ہاں ایک سکیم ہے کہ اسے کیسے چلانا ہے اس کائنات کو اس انسان کو کہاں پر رکھنا ہے اس کو کس عہدے پہ ترقی دینی ہے اس کو یہاں سے اتار دینا ہے اتنا پیسہ اس شخص کو دینا ہے اور اتنا نہیں دینا یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے تو تیسری چیز صفت تدبیر کا بیان کیا کہ اللہ تدبیر بھی کرتا ہے اس کائنات کی یہ تینوں چیزیں تینوں صفات اللہ کی ہیں اور در حقیقت اس میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرک کا بھی رد فرما دیا شرک کا اس اعتبار سے رد کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں مادہ تھا اور اس سے خود بہت سی چیزیں پیدا ہو گئیں اس کا رد ہوا اور یہ بتا دیا کہ مادہ جو تھا وہ پیدا کیا گیا تھا از خود نہیں تھا اور اس پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہے تو مختصر لیکن بہت گہری اور سمجھنے کی بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ سب مجموعہ ہیں مرکب ہے ایک میز ہے یہ مجموعہ ہے کیلیں لگائی گئی ہیں لکڑی ہے اسے کاٹا گیا ہے اور اس میں شیشہ رکھا گیا ہے اور اس میں صنعت شامل ہے نجات کی ترخان کی اس نے بنایا اور ایک صورت ہے اب یہ سب کی سب چیزیں مفردات ہیں یہ اتنی چیزیں ملی تو تب جا کر ایک میز بنا ایک آدمی مکان بناتا ہے تو مکان بنانے میں بھی چیزیں مفردات مرکبات ہیں یہ ساری مرکبات مرکبات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں مفردات مل کر مرکبات کو بناتی ہیں اب یہ بات بظاہر ایک چھوٹی سی لگتی ہے لیکن جب آدمی سے سمجھے ہوئے ہو تو پھر اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ شان کی عظمت کیا ہے تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ سب مرکبات ہیں اور اب تو دنیا نے ترقی کر لی اور بہت زبردست ترقی ہو گئی بظاہر لیکن جس چیز کا نام علم ہے وہ ابھی تک بہت دور ہے کچھ چیزیں پتا چلی ہیں اور انسان کا یہ حال ہے اور اگر اسے کچھ زیادہ پتا چل جائے تو پھر یہ خدائی کا دعویٰ نہ کرے تو اور کیا کرے معاذ اللہ ابھی تو کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں اللہ کے ہونے کی دلیل یہ کچھ ایک چیزیں بھی ہیں اسی لیے اللہ نے کہا سنوریم آیاسینا فی اللہ انسو سے نہیں ہم لوگوں کو اپنی ذات کے ہونے کے دلائل دیں گے اس کائنات میں بھی اور خود ان کی اپنی جان میں بھی کہ اپنی جان پر غور کریں اپنی زندگی پر غور کریں کہ اللہ نے انہیں کیسے بنایا اس کائنات پر غور کریں یہ سب مرکبات ہیں ان مرکبات کو آپ توڑتے ہیں تو مفردات آ جاتی اس کی ایک مثال ایسے دیکھ لیجئے کہ آپ دیکھیے پانی جو ہے کہاں سے آتا ہے اور قرآن نے بھی کہا ہے اور عقل بھی بتاتی ہے کہ پانی کے بغیر زندگی کا وجود نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے المارک اور ہم نے اس کائنات میں یا اس دنیا میں ہر چیز کو جو زندگی دی ہے پانی سے زندگی دی اب پانی کہاں سے آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی آتا ہے بادل سے بارشوں سے تو کہاں سے ہوتی ہیں کہ وہ سورج ہے اور اس کے ذریعے بخارات پیدا ہوتے ہیں اور بادل بن جاتے ہیں سورج کہاں سے پانی میں بخارات پیدا کرنے کا سبب بنا سمندر سمندر کا پانی اتنا کھارا ہے کہ لوگ اسے پی نہیں سکتے کوئی آدمی زندگی اس پہ بسر نہیں کر سکتا تو یہ سمندر کے اتنے بڑے بڑے ذخائر یہ سب کے سب کھارے پانی کے ان میں نمک ملا ہوا ہے اگر ان میں نمک نہ ملا ہوا ہوتا اور یہ میٹھا پانی ہوتا ایسا پانی ہوتا جو ہم پیتے ہیں تو اس پانی کو آپ چند دن رکھ دیں اور یہ پینے کے قابل نہیں رہتا میٹھا پانی ہوتا ہے نا سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے میٹھا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نمکین پانی کے مقابلے میں نہ سادہ پانی ہے اسے ہی باغ لوگ میٹھا کہہ دیتے ہیں سادہ پانی کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سادہ پانی کے ذخائر نہیں پیدا فرمائے نمکین کی اس لیے کہ نمک جو ہے وہ سب سے اچھا ہے جو پر استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے جو چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں تو کسی نے یہ کیا کہ پانی میں نمک ملا اور نمک ملانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ جو بھاری چیز ہے نمک تو نیچے رہ جائے اور اس پر سورج کی کرنیں پڑیں اور ہلکی چیز پانی بخارات کی صورت میں اوپر چلا جائے اور اوپر سے پھر وہ برسے اور فلٹر ہو کے گویا ایک طرح سے نیچے آ جائے اور انسان سے پینے اب ایک آدمی کہتا ہے یہ سارا نظام خود بخود ہو گیا اس سے کوئی پوچھے کہ یہ سارا نظام خود بخود کیسے ہو گیا یقیناً اللہ نے یہ کیا یہ ہے اللہ کی تدبیر کہ اسے پتا تھا پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی کے اتنے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے پیدا کر دیے کہ اللہ کے ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے تو اس یہ کل کائنات کے مرکبات ہیں اس پانی کو دیکھیے یہ بھی مرکب ہے اسے توڑیں آپ تو گیسوں کا مجموعہ ہوا اور گیس کے کہاں سے آگے مادہ ہے مادے کو کس سے پیدا کیا یہاں پہنچ کر کافی رک جاتا ہے اور کوئی مشرق ہوتا ہے اگر تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کہ مادے کو اللہ نے پیدا نہیں کیا مادہ از خود ہے ہندو تین خدا مان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روح مادہ اور اللہ خدا یہ تینوں ہمیشہ سے مسلمان یہاں پہنچ کے اچھا ایک چوتھی کی تیسری قسم کی ہے وہ دہلی ہے وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے یہ مادہ ہے اور پوری کائنات اس مادے کی بنیاد پر چل رہی ہے یہاں پہنچ کے مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہیں اس مادے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے پر مادے کی پیدائش کے بعد اللہ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تصویر اور اس کو تبدیل کرنا یہ انسان کے اختیار میں دے دیا کہ تم جیسے چاہو اس کی تصویر بنا لو جس طرح چاہو کاٹو پیٹو اسے جو چیز بنانا چاہو لیکن اصل تخلیق اللہ نے اپنے پاس رکھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کان ان تم بے ترا تمہارے بس میں انسانوں جنوں سب کے سب مل جاؤ تمہارے بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو اپنے پاس جو درخت اگائے گا وہ بات ہے مٹی بھی لائے گا بیج بھی لائے گا یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں اپنے پاس سے پیدا کرے نا خود حد تک اپنا ذاتی وجود بھی تو اپنا نہیں ہے یہ بھی تو اللہ کی حکمت ہے اسی لیے اللہ تعالی نے بہت سادہ دلیل دی قرآن اتنے قریب سے چیزوں کو لے آتا ہے یہ قرآن کی خاص بات ہے کہ بالکل قریب سے دلیل کو لے آتا ہے اگر آدمی غور کرے تو ان چیزوں کو اس نے بیسوں مرتبہ دیکھا ہوتا ہے لیکن غور نہیں کیا ہوتا قرآن غور کی دعوت دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ لوگوں نے غور نہیں کیا امرگاہ کو جو بن کیا ان کے دلوں پہ مورے لگیں اپلائی سطح اپلا اپلائی سب کروں یہ فکر نہیں کرتے غور نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہیں قرآن اتنے قریب سے دلیل لے آیا عیسیٰ علیہ صلاح السلام کے اور سے مریم علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ کہتے ہیں وہ دونوں خدا تھے اللہ نے فرمایا کھانا کھاتے تھے اب آدمی سوچے یہ فرمایا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے مطلب یہ کہ وہ کھانے کے موقع تھے تو ہی تو کھاتے تھے نہ کھاتے تو زندگی کہاں رہتی اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ کئی چیزوں کا محتاج ہے بارش کا محتاج ہے زمین کا محتاج ہے کوئی کھانا لے کے آئے اس کا محتاج ہے کوئی پکائے اس کا محتاج ہے تو جو اتنی احتیاط میں گھرا ہوا ہو اتنا محتاج اسے تم خدا مانتے اب اتنے قریب کی دلیل ہے کہ آدمی اس کو سوچے تو اللہ تعالیٰ نے کیسی سادہ بات دی کہ کھانا یا پلان تھا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے بس اتنا کافی ہے اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو اور نہ کوئی سمجھے تو اس کے لیے پھر کوئی حل نہیں ہے اس لیے یہ تدبیر جو ہے اور اللہ کی تبدیل جو ہے پیدا کر دینا اس سے مومن اور کافر کا فرق ہو جاتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اسی لیے بیان کیا کہ یہ دیکھو مرکبات اور مرکبات سے مفیدات پانی گیسز کا مجموعہ انہیں کس نے پیدا کیا اللہ نے قدرت سے پیدا کیا قدرت اللہ کی کیوں حرکت میں آئی کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس لیے کہ اللہ نے چاہا اللہ کی مشیت کی اللہ یوں ہی چاہتا تھا اور اللہ چاہتا کیوں ہے اس کی کوئی علت نہیں اس کو کوئی نہیں حل کر سکتا بس بس اس نے چاہ کیوں چاہ یہ اس کی مرضی ہے اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیوں چاہا ایسے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کائنات اللہ کے چاہنے پہ چل رہی ہے بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہے نہیں چاہتا تو نہیں ہے اور اسی لیے وہ چاہتا ہے تو تدبیر ہو جاتی ہے انسان کے موافق پڑ جاتی ہے نہیں چاہتا تو وہی تصویر الٹے نتائج دینے لگتی ہے اسی لیے عقیدے کی مباحث میں ایک جگہ پہنچ کر یہ بات اٹک جاتی ہے اور بہت سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے یہ کہتے ہیں کہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تاثیر رکھ لی اور تاثیر کے مرتب ہونے پہ اللہ کا اختیار نہیں رہا اللہ یعنی اللہ نے اشتہار اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ پرے ہو گیا بجلی ہے خدا نے تاثیر رکھ دی کہ اس طرح جب تارے ملیں گی اور کرنٹ پیدا ہوگا بلب روشن ہوگا بس اس کے بعد باپ خدا کے کوئی اختیار نہیں اب جو بھی کرے کر لے لیکن اہل سنت الجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت تدبیر کا انکار ہو جائے گا سب چیزیں ہونے کے باوجود یہ اسباب عادی ہیں یعنی ہمیں عادت پڑ گئی ہے نا دیکھ دیکھ کے اس طرح ہوتا ہے وغیرہ نہ حقیقی سبب جن میں بھی اللہ کا چاہنا ہے اللہ اگر نہ چاہے تو یہی بجلی ہے نہ لائٹ روشن ہو اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اسی کھانے اور پانی سے کسی آدمی کا پیٹ نہ بھرے اور اللہ اگر نہ چاہے تو آگ میں جلانے کی صلاحیت پیدا نہ ہو اور پانی میں بہانے اور ڈبونے کی صلاحیت پیدا نہ ہو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں اصل میں اللہ کی تدبیرات ہیں اب ان تدبیرات کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس باب میں ایک اور جہان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذکر اب شروع ہوا انہوں نے دوسرے باب میں کیا اور فرمایا کہ عالم المثال عالم مثال کیا چیز ہے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے جس عالم مثال کا ذکر کیا ہے یہ عالم مثال ان سے پہلے بھی پایا جاتا تھا محققین نے اس پر لکھا اور انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ عالم مثال کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے اور بالعموم لوگ اسی طرح کہ ہیں کہ عالم مثال ہے آخری زمانے میں امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی سوانے حسن تقاضی کے نام سے زاہد نے لکھی ہے زاہد ترکی کے جو آخری شیخ الاسلام تھے ان کے نائب تھے وکیل تھے اور بڑے مانے ہوئے صاحب علم بزرگ تھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے انہیں بہت وسیع نظر دی تھی چیزوں پہ انہوں نے اس کتاب کے آخر پر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے اختلاف کیا اور اختلاف کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ کئی ایک احادیث جن سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عالم مثال ثابت کرتے ہیں وہ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں سرے سے ضعیف ہے یا کمزور ہے اس کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہندوستان کے جو علماء تھے اور خاص طور پہ ہمارے سلسلے کے یعنی شاہ اللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے بعد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے بعد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ ہندوستان کے علماء کا مزاج حدیث کے معاملے میں وہ نہیں تھا جو باقی لوگوں کا تھا باقی لوگوں کا اور خاص طور پہ عربوں کا ہنبلیوں کا مزاج یہ رہا کہ جس حدیث میں انہوں نے ذوق دیکھا اس حدیث کو کہہ دیا یہ حدیث ہی نہیں ہے اور اسی لیے ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرے انہوں نے یہ کیا کہ ہر وہ حدیث جو ان کے خلاف کی چلی جائے اس میں کوئی نہ کوئی کیڑا ضرور نکال دیا کہ اس میں یہ چیز ہے اس میں یہ چیز ہے اس میں یہ چیز ہے خزاں کے پہلے ایسے نہیں تھا پچھلے لوگ انہی احادیث اور انہی چیزوں کو مانتے چلے آئے تھے اب یہ نیا نیا جو مذہب شروع ہوا ہے وہ کا تو انہوں نے زیادہ چرا شروع کر دی کہ یہ چیز بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے پہلے لوگ ایسے نہیں کرتے تھے اور وہ لوگ ان میں عزت ادب احترام دعا درود شریف کی ان چیزوں کا پڑھنا ان سب چیزوں کے ساتھ تعلق تھا اور حد اس ظلم کی یہ ہے کہ اب ایک کتاب چھپی ہے اور اس کتاب کا نام ہے الحد للہ اللہ تعالیٰ کے لیے حدود کا متعین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہے لمبا کتنا ہے چوڑا کتنا ہے کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ اور اس کتاب کو انہوں نے جدہ سے چھپایا جدہ لکھا ہوا ہے باقی کچھ نہیں پتا کہ کہاں سے چھپی ہے لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں ظاہر ہے کہ تیل کا پیسہ ہے اور اس کے بعد پوری پوری پوری سپورٹ حاصل ہے اس مسلک کو ایک حکومت کی اور حکومتیں اور اسٹیبلش گورنمنٹس بالکل مستحکم حکومتیں جب کسی بھی مسلک کو بنا ہی کرنے لگ جاتی ہیں ترقی دینا چاہتی ہیں تو پھر وہ مطلب بہت پھیلتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں اس کا کیا کرے لیکن وہ صدیوں تک پھیلتا ہے اور پھر لوگ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں اس کی ایک دو مثالیں اگر دیکھنا چاہیں تو جیسے یہ ایرانی ہے اسماعیل تھا فہماس تھا یہ لوگ انہیں مل گئے اور اس وقت انہوں نے جب ایران پہ قبضہ کیا تو جتنے بھی پرانے مشاعر اور بزرگوں کی قبریں تھیں سنی علماء تھے جو تھے انہوں نے ان کی قبروں تک کو اکھیڑ دیا یہاں تک کہ ملا مغز تھے اور وہ ان کو لے کر پہنچا حافظ شیرازی کی قبر پہ اور اس نے کہا حافظ شیرازی کی قبر بھی اکھیڑ دو یہ بھی خراب آدمی تھا تو اس سے ذرا سا ہوا کہ حافظ شیرازی تو بڑے آدمی تھے اب ان کی قبر کو بھی اکھیڑ دوں اور ان کی قبر کو بھی خراب کروں تو اس نے دیوان کھولا تو دیوان میں وہ شعر لکھا ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ حافظ کی جو قبر ہے اسے نہ اکھاڑا جائے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ایسا اور ایسا تعلق رکھتا تھا وہ لسان الغیب کہ حافظ کا دیوان جو ہے اس سے غیب کی باتیں پتہ چلتی ہیں تو اس نے وہ دیکھا مورقین نے کیا بہت چیزیں مورقین نے ایک مستقل موضوع ہے کہ حافظ کی فال کا طریقہ کیا ہے اور حافظ سے فال کیسے نکلتی ہے تو وہ انہوں نے ایک مستقل موضوع اس پہ کتابیں بھی لوگوں نے لکھی ہیں تو اس نے انہیں چھوڑ دیا وگرنا ایران میں جتنے بھی محدثین فقہا کسی بھی مطلب کے تھے انہوں نے اسے تباہ کر دیا اور اس پہ ایک ہی شخص کی نظر گئی جسے کہتے ہیں نادر شاہ دران یہ جو نادر شاہ تھا یہ ایسا شخص نہیں تھا جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ظالم تھا دلی آ گیا بڑا ظلم کیا یہ کر دیا وہ کر دیا نادر شاہ کے جو خطوط ہیں وہ ابھی بھی India Office Library British Library میں موجود ہے مگر پڑھیں کیوں اور جائے کون سے پڑھنے وہاں لندن میں پچاس پچاس سال ہیں مگر توفیق نہیں ہوتی کہ اس لائبریری میں جا کے پڑھیں وہ خطوط ہم نے پڑھے اور پھر پتا چلا کہ اتنا بڑا دماغ تھا اس آدمی کا بظاہر گڈریا تھا پھر ہوتے ہوتے اپنے قبیلہ کا سربراہ بنا پھر ہمت تھی شجاعت تھی بلند ہوا بادشاہ بن گیا اس نے مغلوں کو لکھا کہ افغانستان میرے پاس ہے خلاصہ اس کا یہ تھا اور اس نے کہا آپ میری مدد کریں مغلیہ سلطنت اور ہم ایران کو ختم کر دیں اور اگر یہ مملکت رہے گی تو امت مسلمہ کے لیے یہ ایک ناسور اور ایک پھوڑے کی طرح ہمیشہ یہاں سے نقصان پہنچتا رہے گا پر ہم نے اگر اس میں غفلت کی تو آئندہ آنے والی نسلیں ایران کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گی برباد ہو جائیں گی ان کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کے حملے کے لیے یہ تیاری یہ تیاری اور پھر وہ خط لکھتا رہا لکھتا رہا یہاں تک کہ لاہور آ گیا خط کا جواب ہی نہیں آتا لاہور آ کر بھی اس نے شرم محسوس کی کہ خاندانی پشتینی بادشاہ ان مغلوں پر کیا حملہ کرنا ہے تو اس نے لاہور سے بیٹھ کر دلی خط لکھے اور ایک مہینے تک لاہور ٹھہرا رہا تاکہ دلی والوں کو بھی سمجھ آئے تو آخر وہ دلی پھر آیا اور دہلی جب آیا تو بادشاہ سے ملا اس نے کہا کیا بات ہے احتجاج جو اس اس نے بات کی کیا اس نے کہا یہ کیا مصیبت ہے میں اتنے خط لکھ چکا ہوں تم جواب ہی نہیں دیتے تو بادشاہ نے کی کر دی جو وزیر تھے انہوں نے بتایا کہ حضور تو خود صبح گیارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں اور اس وقت بھی آنکھیں خراب ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے پھر دوپہر کے کھانے کا وقت آ جاتا ہے پھر سو جاتے ہیں پھر شام کو اگر موسم اچھا ہو تو کہیں اور چلے جاتے ہیں اور اگر بارش اور حکم ہوتا ہے کہ چلو اٹھاؤ خیمے اور لگاؤ سارے گھوڑوں کی کتاریں اور چلو کہیں اور چلتے ہیں تو وہ کہنے لگے آپ کے ثبوت کا جواب کہاں سے آئے پھر اسے اطلاع ملی کہ اس نے کہہ دیا اچھا شام کو چلے جائیں گے واپس شام کو واپسی کا ہو گیا لیکن بادشاہ نے ٹھہرا لیا دلی والوں سے پتا چلا کہ یہ شام کو بادشاہ جا رہا ہے تو جو اس کے سپاہی تھے کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا دلی والوں اسے اطلاع پہنچی وہ سمجھے یہ چلا گیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں اچھا ہو گئی لڑائی ختم کرو اگلے دن جب صبح ہوئی تو اس وقت تک دلی والوں نے اور سپاہیوں کو مار دیا تھا کیونکہ مغرور اتنے تھے نا انہوں نے سوچا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری ملکیت ہے ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے تو وہ لے گئے نادر شاہ کے جو وزیر سفیر جو بھی تھے انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں اتنی راشی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چار پانچ سات جگہ دکھائیں تو تھا تو پھر پٹھان غیرت آ گئی جوش میں اس نے کہا بس پھر اب دلی تمہارے تلوار کے نیچے ہے یہ واحد آدمی تھا جس کی نظر اس تاریخ پہ چلی گئی اور اس نے کہا ان کو ختم کر دو وگرنا یہ مملکت اگر رہی تو ہمارے سارے لوگوں کے لیے عراق کے لیے اور ادھر ہندوستان کے لیے تمہارے لیے ہمارے لیے سب کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی ایسے لوگ تھے اور اسی طرح ایران سے اور اسی طرح سعودیہ میں پہلے کون جانتا تھا اس مطلب کو اور ان چیزوں کو اسی لیے شامی رحمت اللہ نے لکھا کہ یہ خارجی ہیں اور خارجی ایسے ہو گئے اور اس طرح ہو گئے اور پھر شاہ سعود کا اور لمبا معاہدہ ہوا برطانیہ نے کرایا اب لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ سعودیہ سے پیسہ آتا ہے تعلقات بنا کے رکھنے ہیں حج عمرے پہ جانا ہے پھر ان کی دعوت کرنی ہے وزیروں جزیروں کی انہیں کون کہہ سکتا ہے کہ تمہارے یہاں سے یہ کیا کفلیہ چیزیں چھپ رہی ہیں کہ اللہ کے لیے حد ہے اور ایسے ایسے کچھ کیا عقائد اور جتنی بڑوں کی کتابیں ہیں ہر ایک کتاب میں جس موقف نے تحقیقی نیچے لکھ ہے امام نبوی حافظ ابن حجر رحمت اللہ جیسے لوگ وہ بھی اس قلم سے نہیں بچ سکے حالانکہ مرتضی زبیدی بلگرامی حنفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے یہ بارہویں صدی تیرہویں صدی کے آدمی تھے لیکن کمال کے آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے بہت صفات جمع کی تھی تاج نے لکھی ہے انہوں نے مستقل ایک کتاب اس بات پر لکھی ہے کہ دنیا میں خلافت کے کتنے سلسلے ہیں اور صوفیہ کے کتنے سلسلے ہیں اور اب تک لوگوں کو اس کی تحقیق نہیں ہوئی انہوں نے لکھا تو بدردا رضی اللہ کا سلسلہ یہ ہے پھر انہوں نے لکھا کہ ابن مالک رضی اللہ کے تصوف کا جو سلسلہ چلا یہ ہے نقش بندیوں کا تعلق حضرت وقر رضی اللہ عنہ سے اور چشتیوں وغیرہ کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی رہنے والے کہاں گئے تھے ہندوستان کے بلگر اور شاہ ولی اللہ محدود محد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا تو انہوں نے حافظ ابن حضرت کے متعلق امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کس کس کے متعلق لکھا ہے سب فلاں جگہ سے بیٹھتے فلاں جگہ ان کی خلافت تھی فلاں جگہ ان کی چیزیں تھیں تو یہ ساری چیزیں کیا تھی یہ تصوف کی اور ایسی چیزیں وہ اسی لیے تھی کہ لوگ اپنی حدود میں رہیں دائرے میں رہیں اور ان چیزوں میں رہیں یہ علامہ القوسری جو ہیں انہوں نے اس میں کچھ مبالغے سے کام لیا لیکن کوسری جو تھے ان کی اور چیزیں تو ایک طرف رہیں جو کچھ ہمارے ان کے اختلافات تھے مگر یہ ہر وہ آدمی جان سکتا ہے جو ان کی کتابوں کو پڑھے دیوبندی طبقے کو اس مکتبہ فکر کو جہاں سے ٹھوکر لگی اس شیخ الاسلام زائد الکوسری کے بارے میں وہ وہاں سے لگی کہ انہوں نے ان کی ساری کتابوں کو نہیں پڑھا اور یوسف بن نوری رحمت اللہ تشریف لے گئے جس سے کوسری نے پڑھی اور بھگت کی پھر خانوی رحمت اللہ کو خط لکھ پایا پھر حدیث کی اجازت لی سند لی اس وقت سے کوسری بہت مقدس اور بہت پاکیزہ بزرگ کے طور پہ دیوبندی میں جانے جانے جانے پہچانے لگے اور پھر ان کی بڑی تعریف کی گئی حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ان کے باپ کی چیزیں پڑھیں تو ان میں اور بدتیوں میں کوئی فرق نہیں کچھ فرق نہیں وہ بدتیوں سے چار ہاتھ آ گئے ہیں بدتی ان سے چار ہاتھ آ گئے ہیں لیکن پڑھے کون القوسری کو حسن تقاضی کے آخر پہ انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر بھی تنقید کی ہے عالم مثال پر بھی جو یہاں شاہ صاحب نے شروع فرمایا اب یہ <clears throat> عالم مثال جو ہے زاہد القوسری کی تنقید کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ حدیث کا انکار کر وہ صاف کہتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ضعیف حدیث بس صغیر میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مزاج کے ساتھ اور وہ صحیح ٹھیک ٹھیک حنفیت کی بنیاد سے یہ تھا کہ حدیث کے اتنی جلدی انکار نہیں کرتے تھے حنفی حدیث کے اتنے تعوے ہیں حنفی حدیث کو اتنا اتنا مکمل سے جز مانتے ہیں دین کا کہ جو روایت صحابہ کے رام رضی اللہ سے منقول نہیں تابعین سے منقول ہے اس کو بھی وہ ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تابعی ہے تو کچھ نہ تو سنا ہوگا یہاں تک کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن کی جو آیت منسوخ ہے اگر اس سے بھی کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو ہم اسے لیں گے اور اس کے بعد اپنے کیا رکھیں گے یہ بہت بڑی چیز ہے جو شاہ صاحب رحمت اللہ لکھی ہے مسلم جو فوات الرحمود جو مسلم کی شرح ہے اس شرح کو کیا ہے انہوں نے جنہوں نے سلم لکھی ہے بہاری محب اللہ بہاری سلم بھی انہوں نے غالب الوطن سلم تو نہیں کہا اور انہوں نے یہ بھی لکھی ہے فوات الرحمود فوات الرحمود میں انہوں نے بحث کی ہے اس بات پہ کہ ہم حنفیوں کے نزدیک قاعدہ کیا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا قول حجت ہے یعنی پھر وہ کہتے ہیں کہ صحابی کسی بات پہ فتوا دے اور اس کے برعکس دوسرا صحابی دوسری بات پر فتوا دے تو صحابی کا قول صحابی کے لیے کوئی دلیل نہیں بنتا اس لیے کہ وہ بھی ہے وہ بھی پھر وہ کہتے ہیں تابعی اور صحابہ یہاں پہنچ کے زبردست وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نس سے یہ بات ثابت ہے کہ سب لوگ سچے تھے ہم ان میں سے کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور تابعین ان میں سچے بھی تھے اور جھوٹے بھی مثلاً یہ حجاج ابن یوسف ہے مثلاً یہ یزید ہے یہ جھوٹے لوگ تھے حجاج ابن یوسف کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں تصریح کی ہے اور بالکل غلط بات نہیں کی شیخ نے بالکل مبالغے سے کام نہیں کیا لیا انہوں نے کہا یوسف تو یزید سے بھی بڑا ظالم تھا اس لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے دور میں لوگ چپ رہتے تھے کتابیں کھولیں کس نے یزید اور حجاز کو نہیں لیا ہر کوئی لکھتا ہے ہر کوئی لکھتا ہے آئندہ سارے ہنفیوں میں لکھتے ہیں کہ یہ کافر تھا اور ان کو کسی نے نہیں روکا کیوں روکتے یہ شریعت تھی یہ مسائل تھے کوئی حکمرانی تھوڑی تھی کسی کی اس لیے اجاز اور جزید یہ سارے لوگ برائے تعوین میں سے تھے لیکن تعوین میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ تعوین کی سارے طبقے کی ثقافت پہ کوئی نس نہیں یعنی پورا گروہ تعوین کا وہ دس ہزار ہوں وہ ایک لاکھ ہوں ان کے لیے کتاب و سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اچھے ہوں جو اچھے تھے اچھے تھے جو برے تھے برے اس پہ وہ پہنچ کہتے ہیں اب آگے حضرت نے تو نہیں لکھا لیکن اور اس اصول کی کتابوں میں کہ جب تعبین تک بات پہنچے گی نا صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر ائمہ مجتہدین کو اختیار ہے تو کس صحابی رضی اللہ عنہ کا قول لیں اور کس کو چھوڑ دیں امام اللہ علیہ نے کیا اچھی بات کہی انہوں نے کہا جب خدا کی کتاب سے حکم ثابت ہوگا سلام ہوتے حدیث کے بھی یہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی ہے اور جب آئے گی جی بات تابعین تک ہم بھی جالو بنا جالو وہ مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں بس ٹھیک ہے پھر تو برابری ہو گئی نا اس لیے یہ واحد فکا ہے فکا جس میں پشت در پش تابعین ہے احمد اللہ علیہ خود تابعین ان کے استاد حماد بن نبی سلیمان خود تابعین ہیں ان کے استاد ابراہیم نقی تابعی ہیں ان کے استاد اسود اور الرسما یہ سب تابعین میں ہیں پھر عبداللہ ابن اور رضی اللہ عنہ وغیرہ آتے ہیں وغیرہ یہ چار پانچ کشتے ساری تابعین پہ مشتمل ہیں اس لیے ان کی فقہ کو یہ امتیاز حاصل ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو امام امام مالک اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ تو تبا تعبین میں سے اور امام احمد ابن جمبل رحمۃ اللہ تو بہت بات میں تو تبا تعبین کے بھی شاگرد ہیں تو یہ چیزیں اس لیے ہمارے یہاں نفیت کا یہ جو مزاج ہے کہ حدیث پر کسی نہ کسی طریقے سے عمل ہو جائے تصدیق ہو جائے دو احادیث ٹکراتی ہیں تو اس کو دیکھ لیا جائے اس کو اتنی جلدی نہ کہا جائے کہ ضعیف ہے کمزور ہے یہ ہے وہ یہ مزاج ٹھیک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث جن کی صنعت میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان کا بھی انکار نہیں کیا مثلا وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں تھا بادلوں کے سائے میں اس کائنات کی تخلیق سے بہت بڑی مشکل حدیث ہے بڑی مشکل حدیث ہے اس پہ اگر تفصیل پڑھنی ہو تو ہمارے علم کی حد تک عظم قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو خط لکھا اور اس میں کمال کی تشریح کی ہے کبھی آئی وہ حدیث تو پھر ذکر کریں گے اب اس پہ یہ حضرات جو ہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اس میں وقی ابن ارداس ہا اس ہاں نام کہاں سے شروع ہوتا ہے محدثین کا اپنا اختلاف ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ راوی اس میں ٹھیک نہیں لہٰذا اس حدیث کا انکار کر ہمارے حضرات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں حدیث میں آئی ہے چھوڑو راوی کی بحث کو جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں تھا یہ کیا پھر اس کا خلاصہ رحمۃ اللہ کا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کم سے کم جو انسانی لفظوں میں تعبیر ہو سکتی تھی دوسروں کو سمجھانے کے لیے وہ یہ تھا باقی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی بادلوں کے سائے میں گئی تھی کچھ ایسے ہو گیا تھا بلکہ وہ لفظ سمجھانے کے لیے نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کی شرح لکھی ہے نا اللہ تعالیٰ تو سیکھ دے کبھی آپ سے بڑھیں گے تو ایسی شروع ہیں ایسے نہیں ہیں کہ حضرت بڑے آدمی تھے اور ہم ایسے ہی اندھے ان کے مقلد ہو گئے اور حضرت پہ اعتبار کر لیا کمال تھا ایسا کمال تھا کہ حقیقت میں اس زمانے میں کسی میں ایسا کمال نظر نہیں آتا ایک اس حدیث کی ایک اور حدیث ہے جسے سن کے بہت سے لوگ اچل پڑتے ہیں اور وہ آئی بھی حدیث مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا کہ اگر خلافت انہیں مل جائے تو یہ درست ہے کہ مجھے معلوم ہے تم میرے پاس خلافت انہیں دو گے یہ حدیث جو ہے ہماری کتابوں میں اس حدیث پہ اہل نے پورے پورے رسالے لکھے کہ یہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے وہ گرا جو تم سنیوں نے لگائی ہے اس کی شرح لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اسے دو گے بظاہر یہ بڑی سخت ہے حضرت جو تشریح اس کی کی ہے اہل علم اس کو جانتے ہیں لیکن یہ اس لیے نمونے کے طور پہ دو چیزیں کر رہے ہیں کہ اللہ علیہ ان کے ہاں بھی یہی چیز کہ حدیث کا انکار نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے اچھا اس حدیث کے معنی کیا ہیں اس کو متعین کرو پھر وہ جو ان کا فلسفہ ہے جو ان کے کلام کی مباحث ہیں وہ کلام کی مباحث سمجھنے والے لوگ کم رہ گئے ہیں اور تو کسی کا کیا کہنا ہے لیکن احادیث پہ پورا پورا اب ایک خط ہے حضرت نے لکھا ہے اس حدیث پہ علی رضی اللہ کی ایک خط ہے جو انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں تھا اب وہ خط ہے اسی طرح حضرت کے ایک شاگرد سے بڑا تعلق تھا حضرت کو ان سے نانوی رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ جس سے کم درجے کا آدمی سمجھا جاتا تھا وہ شیخ الند رحمۃ اللہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے شاگردوں میں بس سب سے کم درجے کا یہ ہے لیکن اللہ کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سے سب سے زیادہ کام لیا اور شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ اگر وہ ایک موقع پہ سمجھداری سے اور اللہ کی طرف سے جن پہ برکات اس سے کام نہ لیتے تو اس وقت امت میں موتضلہ دوبارہ زندہ ہو گئے سر سید نے پورے موتضلہ کے عقائد لکھے ان کی کتابیں آپ پڑھیں ان کی تصویر آپ پڑھیں جو موتضلہ میں تھا پچھلے زمانے میں سر سید وہی لکھتے چلے گئے اور وہی چیزیں پھیل رہی تھیں علی گڑھ میں ایسی تعلیم ہوتی تھی علی گڑھ میں یہی چیزیں پڑھا رہے تھے یہ تو شیخ رحمت اللہ جب آئے ہیں مالٹا سے واپس تو سر سید کی کتاب ہے آثار الصنادید پڑھنے کے قابل سر سید نے بعض چیزیں ایسی لکھی ہیں جو کمال کی ہیں تاریخ ہے نا وہی لکھ سکتے تھے پرانے آدمی تھے پھر تاریخ سے دلچسپی تھی پڑھے لکھتے تھے عربی فارسی اردو انگلش کیا کچھ نہیں جانتے تھے سید احمد خان بہت کچھ پڑھا ہوا تھا انہوں نے بعض چیزیں کمال کی شاہ صاحب سیلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لکھا ہے اور دیکھو <clears throat> ہمارے یہاں <clears throat> شہرت ہو جائے کوئی تقریب ایسی نہ ہو جس میں ہم نہ جائیں کوئی ٹیلی ویژن ریڈیو کا اشتہار نہ ہو جہاں ہمارا نام نہ آ جائے اتنے چھپے ہوئے لوگ تھے اتنی خاموشی سے علمی کام کرتے رہے کہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ کا ذکر کر رہے تھے چودہ سال تک بیٹھ کے ایک کتاب لکھتے رہے بس خاموشی سے لوگوں نے نہیں جانا یہ کون آدمی ہے چودہ سال کے بعد جب تاجل عروس سامنے آئی تو پھر لوگوں نے جانا کہ اچھا اتنی بڑی کتاب اتنی زبردست چیز اور پھر روزہ کی کتاب کی شرح تھی عربی کی لغات جو ہیں اس وقت ڈکشنریز جو ہیں کمال کی چیزیں میں حتیٰ کے خلیفہ وقت سلطان عبد الحمید نے خط لکھا استنبول سے کہ حضرت آپ کی کتاب چاہیے آپ یہاں تشریف لے آئیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا مجھے اجازت دیں اور زبیدی رحمت اللہ علیہ نہیں گئے انہیں وعدہ فرما دیا کہ اچھا میں آؤں گا پھر مجبوری ظاہر کر میں نہیں آ سکتا اس نے کہا حضرت نہیں آ سکتے آپ تو کم سے کم صنعت ہی ہم لوگوں کو لکھ کے بھیج دیں کون تھا مراکش کے بادشاہ نے خط لکھا مصر میں کہ حضرت میری صنعت بھیج دیں کہ اتنے گمنام چپ کر کے علمی کام میں لگے رہتے تھے اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ کوئی شہرت ہو یہ چیزیں وہ چیزیں اسی طرح سر سید شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ متعلق لکھا ہے اردو ترجمہ ان کا پڑھتے ہیں آپ کی وہی شاہ اب صاحب رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب جنازہ نکلا سید نے لکھا ہے تو دلی والوں کو پھر پتا چلا کہ اچھا یہ شاہ القادر ہیں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس فکر سے پتا چلتا ہے کہ دلی والوں نے انہیں <coughs> دیکھا ہی نہیں تھا اتنے کم آگے چپ کر کے کام کرتے تھے جہاں ترجمہ کرتے تھے قرآن کریم کا بیٹھ کے وہ دیوار سے آؤ گے اکبری مسجد کی دیوار سے آؤ گئی بس پہ ٹیک لگا کے لکھتے رہتے کام کرتے رہتے تھے اپنا یہ نہیں ہے کہ چین چینی نہ آئے ادھر جاؤ ادھر جاؤ یہ دوستی اور وہ دوستی اور یہ تعلق اور وہ تقریب کچھ نہیں اور دو سو بارہ سو پانچ میں ترجمہ کیا تھا اب دیکھ لو چودہ سو تیس آ گیا تقریباً سوا دو سو سال ہو گئے سوا دو سو سال کے بعد بھی اب ہم یاد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایسا ترجمہ کون کر سکتا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علی کر سکتے تھے تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں اس لیے سر سید نے جو چیزیں لکھی معتزلہ کے بہت حق میں سر سید نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے متعلق کمال کے جملے سر سید نے لکھے ہیں یہ تو حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ تھے اکیلے آدمی ایسے کہ جب علی گڑھ وغیرہ گئے مدرسہ جامعہ ملیہ میں گئے تو ان سے لوگوں نے کہا تقریر کریں بعض شاہ نے مخالفت کی اگر حضرت نہ جاتے تو علی گڑھ پورا ایک فرقہ بن جاتا لکھتے رہتے پھر علماء اس کے خلاف اور وہ علماء کے خلاف اور کیا کیا ہوتا اور پوری صدی میں کتنا ہو جاتا حضرت تشریف لے گئے شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ لوگ جانتے ہیں کہ جتنا علی گڑھ میری طرف آیا میں اتنا علی گڑھ کی طرف نہیں کیا پھر حضرت نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا اور تمہارا اختلاف جو ہے اس عقیدے کی بنیاد پر ہے سوچو کچھ سمجھو ہم کیا کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو دیوبند کے پڑے ہوئے لڑکے جب آئے علی گڑھ میں اور علی گڑھ کے پڑے ہوئے دیوبند میں جب جانے لگے تب اعتدال کی فضا پیدا ہو گئی یہ کارنامہ تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا اگر حضرت نہ ہوتے اس وقت ہندوستان میں پاکستان میں مستقل ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہوتا اتنی احتیاط کے باوجود یہ جو پرویز وغیرہ وغیرہ پیدا ہوئے ہیں یہ سب سے سید جی کی کھپت تھی یہ ادھر ہی سے آئے تھے حضرت رحمت اللہ کے شاگردوں میں سب سے کم یہ سمجھے جاتے حضرت قاسم رحمت اللہ کے شاگرد تھے بڑے حضرت کو عزیز تھے حضرت نے ان کے نام خط لکھا تو پھر خط لکھا پھر اس نے کہا حضرت میں یہ نہیں پوچھتا مجھے اور چیز بتائیں پھر اور چیز بتائیں حضرت نے اسے لکھا ایک خط میں اور عجیب بات لکھی حضرت نے فرمایا مجھے نہ روکو اور مجھے لکھنے دو میں دو سو صفحے ایسے لکھ جاؤں گا کہ تم لوگوں کے ہمیشہ کام آئیں گے اور ہر علم میں تمہاری رہنمائی ہو جائے گی مجھے روکو نہیں لیکن بس اللہ کو نہیں منظور تھا اس شریف نے پھر روکا وہ اس کی محبت حضرت سے اتنی تھی کہ حضرت اس کی وجہ سے وہ لکھ رہے تھے کتاب مگر وہ لکھتے ہی رات حضرت نہ لکھیں اتنا نہ لکھے اتنا کون پڑے گا نتیجہ یہ وہ کتاب وجود میں نہیں آئی مگر حضرت کا مزاج وہاں دیکھیے نا حدیث کے معاملے میں بھی انکار نہیں کرتے فرماتے ہیں حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے متعدد یہ یہ ہندوستان کے علماء کا مزاج تھا حدیث کے معاملے میں اور نظر ان کی بہت وسیع تھی نظر ایسی گہری تھی کہ وہ اب اب تو تو لوگ اب تو لوگ تفریحات میں دیکھتے ہیں نا یہ حدیث کہاں آئی ہے کہاں ان کو زبانی یاد تھی کہ یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہیں کیا کیا چیز ہے تو حضرت رحمۃ اللہ کے مزاج شبری اللہ رحمت اللہ علیہ نے اصل میں یہ بیچ ڈالا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث کا اتنی جلدی انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ نصیحت کا کھیت مزاج آ گیا تھا تو اب اور باقی جہاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تفردات ہیں وہاں ہمیں کیا ضرورت ہے کر دی کی وہ بھی بتا دیں گے کہ یہ حضرت کی اپنی رائے ہے باقی لوگوں کی رائے نہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عالم مثال اب زاہد القوثری اس کا انکار کرتے ہیں ورنہ پچھلے لوگ جو تھے وہ عالم مثال کا اقرار کرتے ہیں اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ علم انہ دلت احادیث کثیرۃ على ان فی الوجود فی الوجود عالما غیر عنصری غیر عنصری غیر عنصری تتمثل فیه المعانی باجسام مناسبۃ لها فی الصفات فتتحقق هنالک الاشیاء قبل وجودها فی الارض نام من التحقق فإذا وجدت كانت هي هي بمعنى من معاني هو هو وإن كثيرا من الأشياء مما لا جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل ولا, ولا يراها جميع الناس یہ بات جان لیجئے سمجھ لیجئے کہ بہت سی احادیث ہیں وہ اس بات پر دلیل بن جاتی ہیں ان فی الوجود عالم عالمن کہ ایک ایسی دنیا بھی ہے عالم کا ترجمہ ہم نے دنیا سے کیا ایک ایسی دنیا بھی ہے غیر عنصری جو مادی نہیں ہے تتمثل فی المعانی اور اس جہان میں فقط معانی پائے جاتے ہیں جسم نہیں پائے جاتے بے اجسام مناسبت اللہ صفتی ہاں البتہ ایسے جسم ہیں جن کا تعلق ان معانی کی حالت کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور وہاں پر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اس زمین میں آنے سے پہلے پہلے ایسی ہی ایک چیز وہاں بھی ہوتی ہے پھر جب وہ چیزیں قبل وجود حافظ زمین میں وجود پانے سے پہلے جو وہاں ہوتی ہیں وہ چیزیں جب اس دنیا میں آتی ہیں تو یہ جو وہاں اور جہاں کی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں یہ احادیث میں آئی ہیں اور حدیثیں اس کے مطابق ہیں کہ بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں مما لا جسم لہا الحاظ جو عوام جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک جسم نہیں ہے وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں اترتی ہیں حالانکہ بلا جمی الناس لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کیا صاحب رحمت نے یہ بات باندھی ہے جی ایک اصول کے طور پہ اس کے بعد ایک دو نہیں انیس مثالیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے دلیل پر آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم مثال کا بہت سے فلسفیوں نے انکار کیا تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال یہ بھی ہے کہ یہ اپنی عبارت میں کسی بھی چیز کا رد کر دیتے ہیں بغیر نام دیے بس صحیح ایک خاص چیز پیش کر دیتے ہیں اب اس کے خلاف جو ہوتا ہے ہوتا رہے یہاں اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالم کئی طرح کے ہیں مثلا انسانوں کا الگ ہے جنوں کا الگ ہے ظاہر کا عالم الگ ہے انسان کا باطن الگ ہے اوپر کا عالم الگ ہے نیچے کا آپ تقسیم کرے اگر عالم کو تو عالم حیوانات الگ ہے جنات کا الگ ہے انسان کا الگ ہے جتنے بھی بناتے چلے جائیں پھر عالم تو اپنی اپنی نو کے بنتے چلے جائیں ان میں سے ایک یہ دنیا ایک آخرت ہے اب برزخ بھی ہے بیچ میں وہ بھی ایک دنیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں ایک اور دنیا بھی ہے اور وہ دنیا جو ہے وہ انصر سے نہیں بنی انصر یا عناصر کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں اس کے لغت میں معنی آتے ہیں کہ یہ جو مرکبات پائے جاتے ہیں عناصر چار محروم نے مستی اپنے شہر میں کہا نا آب و باد و خاص و آتش زندہ کہ ہوا پانی آگ اور مٹی پچھلے زمانے میں یہی تھا نا کہتے تھے کہ پوری دنیا چار چیزوں سے بنی ہے اب جب سے کیمسٹری نے ترقی کی ہے تو کیمسٹری نے کئی اور چیزیں نکالی لیکن کیمسٹری کی جتنی بھی ترقی ہوئی اور جتنے بھی انہوں نے عناصر ثابت کیے ہیں ایلیمنٹ جتنے بھی ثابت کیے ہیں بنیادی طور پر ایک چیز تھی کہ اس وقت جو کہتے تھے زمین ہے مٹی ہے یہ ایک ہے اب اس زمین سے دس طرح کی دھاتیں نکلائیں تو ہر کوئی انسر الگ الگ ہو گیا اب تو سو سے بھی زیادہ ہو گئے لیکن وہ سب چیز پہلے زمانوں میں کہتے تھے یہ مٹی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی دنیا ہے جس کا تعلق ان چاروں سے نہیں ہے نہ پانی سے نہ مٹی سے نہ آگ سے نہ ہوا سے اور یہ چار عناصر کے علاوہ ایک دنیا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ وہاں پر معانی ہوتے ہیں جسم ایسے نہیں ہوتے جسم دیکھتے مثلا اور پھر آگے بھی فرمایا کہ معانی ایسی چیزیں جنہیں عام طور پہ انسان نہیں دیکھتے مثلا محبت ہے اب یہ ایک مانوی چیز ہے نا اس محبت کا اپنے طور پر وجود کہاں ہے ایک آدمی کہتا ہے مجھے اطلاع چیز سے محبت ہے تو اس محبت کا وجود کہاں وہ تو ایک تعلق ہے جو تعلق انسان سے محسوس کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا بالکل اسی طرح وہ کہتا ہے نفرت ہے اس کی بھی یہی چیز ہے ایک آدمی کہتا ہے کیسے تو اب وہ کیسے کی چیز جو ہے وہ ایک کیفیت ہے اس کیفیت کو آدمی بتا نہیں سکتا بہت ہی بتایا گیا تو اصل میں اس کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے جو بتا شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس عالم کا ایک وجود جو عالم مثال ہے یہ ہے کہ وہاں ہر چیز ایسی ہے جیسی اس کائنات میں پائی جاتی ہے مگر یہ کہ ان چیزوں کا وجود ایسے نہیں ہے جیسے کہ تم اور چیزوں کا وجود دیکھتے ہو اور پھر کہتے ہیں بہت سیا حدیث ہیں جو بتاتی ہیں اس عالم مثال کی قریب ترین چیز اگر سمجھنی ہو تو وہ خواب ہے کہ خواب جو ہے اس کو عالم مثال سے تعلق ہے اور خواب میں ایک چیز اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اب عالمی مثال کی زبان جو آدمی جانتا ہے نا وہ اس کی تعبیر دے دیتا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے یہ ایسے ہو جائے گا مثلا سعید سید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سعید رحمت اللہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پہ مینارے پہ ایک سفید کبوتری بیٹھی ہوئی اور ایک باز آیا ہے اسے جھپٹنا چاہتا ہے لیکن وہ اڑ گئی اور جھپٹ نہیں پایا اسے سعید رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے اس کا میں کیوں نہیں دیکھ سکتا فرمایا تمہارے خواب دیکھنے گئی تم نے کہاں سے دیکھ لیا تو اسے اقرار کرنا پڑا کہ ایسے جعفر رضی اللہ کی اولاد میں کسی نے دیکھا فرمایا یہ ٹھیک حضرت جعفر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عمر میں جو چھوٹے بچے تھے ان میں شمار ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق تھا سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم منورہ واپس آتے تھے تو ان بچوں کو جن کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے ان میں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے تو سات آٹھ سال کے ہوں گے جب رحلت ہوئی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی <clears throat> تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے تو اس نے کہا یہ کہتے تو فرمایا مدینہ منورہ میں مسجد نبی کا منارہ شرف اور عزت کی دلیل ہے نسل میں تو میں نے جب تمہارے خواب پہ غور کیا تو مدینہ منورہ میں اس وقت نصب میں سب سے اچھے عبداللہ بن جعفر کی اولاد ہے پھر کبوتری جب تم نے کہی تو میں سمجھ گیا کہ ان کے یہاں کوئی لڑکی ہے کوئی رشتہ ہے اور سفیدی اس کی تم نے کہی تو میں سمجھ گیا بہت خوبصورت ہے پھر تم نے کہا باز سے چھپتا ہے تو میں سمجھ گیا کہ حکمران وقت یہ بنو میاں جو ظالم ہیں ان میں سے کوئی وہ رشتہ لینا چاہتا ہے اور وہ نہیں اس کے قابو میں آیا اور وہ انکار ہو گیا <clears throat> انہوں نے کہا یہ اس کی ہے اب یہ عالم مثال کی چیزیں اب رشتہ جو ہے حضرت نے اس کی تعبیر دی کبوتری کو دیکھ کے تو عالم مثال کی ایک اپنی زبان ہے خواب کی ایک اپنی زبان ہے ایک آدمی یہاں دیکھتا ہے <clears throat> کمپیوٹر ہے اب خواب میں وہ جس کمپیوٹر کو دیکھتا ہے اس کمپیوٹر کا اس جہان میں کیا اس کی زبان ہے یہ یہ اللہ ہی جانتا ہے یا وہ آدمی جانتا ہے جس کو خدا تعبیر دکھا دے اس تعبیر کا علم دے دے اسی لیے اور جو کشف ہوتا ہے خود یہ بھی تعبیر کا محتاج ہوتا ہے اور کئی مرتبہ کشف ہو جاتا ہے بزرگ کو اور سچا کشف ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے اور کئی مرتبہ ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں اور ہوتا یوں ہے کہ خواب میں کشف میں کبھی کبھی آنکھ کھلتے ہی اس کی تعبیر میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ہے مسئلہ وہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعبیر بھی دل میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے اور چیز ہو بھی جاتی ہے پھر خواب دیکھتا ہے بیس سال بعد اس کی تعبیر سامنے آتی ہے تیس سال بعد تعبیر اس کی سامنے آتی ہے بس اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اصدقهم دا اصدقهم دا سب سے اچھے خواب سب سے سچے خواب اس آدمی کے ہوں گے سب سے زیادہ سچا ہوگا دنیا میں جتنا سچ بولتا رہتا ہے دل کا آئینہ اتنا ہی صاف ہو جاتا ہے جب دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے نا تو بلائے اعلیٰ میں جو فیصلے ہیں وہ فیصلے منتقل ہوتے ہیں اس آدمی کے دل پہ اکس پڑتا ہے شیشے میں جیسے اکس پڑتا ہے اب شیشہ اگر خالص ہو تو اسے صحیح صحیح نظر آتا ہے شیشہ اگر پاکستان کا بنا ہوا ہو تو پھر چہرہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے اور شخصیت کیا سے کیا ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چہرے بدلتے رہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے تو خواب وہ دیکھتا ہے عالمی مثال سے مناسبت کے ساتھ اور وہاں سے یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے اسی لیے بڑے بڑے لوگ خواب دیکھتے ہیں سچے ہوتے ہیں اور سچائی پوری بھی ہو جاتی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ متعلق کئی جگہ لکھا ہے اور اسی لیے لوہ محفوظ جو ہے اس کا اثر انسانوں کی طبیعت پر پڑتا ہے اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ لوہے محفوظ میں کسی سے کہنا جا کے کسی سے یہ کہہ دیں کہ لوہے محفوظ میں جو لکھا تھا وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے پڑھ لیا تو ادب ہوگا اچھل پڑے گا اور لا حول ولا بدا شیخ شیخ بدا کیف یمکن ایسے جملے اور جب یہ کہو کہ مدارج سالکین میں ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ لوہے محفوظ کو پڑھ لیتے تھے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پھر منہ کھلا رہ جاتا ہے کہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے ہاں جی انہوں نے بھی لکھا ہے پڑھو تو صحیح اپنے گھر کا پتہ نہیں اور دوسروں پہ تان اپنے گھر شیشے کے اور دوسروں پہ پتھر پھینکتے ہیں تو یہ نہیں احساس ہوتا کہ اگر آگے سے کسی نے پتہ کہیں تو کیا ہوگا کتنے تہنگیا رحمت اللہ علیہ متعلق کتنے قیم کہتے ہیں کہ جب آدمیوں نے حملہ کرنا تھا تو ہمارے شیخ ہم سے کہتے رہے کہ تاتاری شکست گے اور مسلمان غالب آئیں گے پھر وہ فوج میں چلے گئے اور فوجیوں کو انہوں نے جا کے کہا کہ لڑو تا آدمیوں کے خلاف تا شکست کھائیں گے اور تم لوگ غالب آؤ گے کسی نے کہہ دیا حضرت انشاءاللہ تو کہہ دیں کہ ہاں برکت کے لیے باقی انشاءاللہ کہہ لو باقی یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہے گا بات یہ ہے کہ میں نے لوہے محفوظ میں یہ دیکھ لی اور پھر کمال کیا ہے کہتے ہیں ہمارے شیخ نے اتنی باتیں وقت سے پہلے میں بتائیں کہ اگر ہم لکھیں تو پوری کتاب ہو جائے یہ وہاں ٹھیک ہے سب کچھ لیکن یہی بات اگر ہم امام پر بارمد اللہ کے کہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فتوا دیتے تھے کہ بزو سے جو پانی گرتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے اور انہوں نے ایک لڑکے کو بلایا اور انہوں نے فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی سے توبہ کر پھر ایک لڑکے کو اس کا شراب سے توبہ کر اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا ہے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جو تم وضو کر رہے تھے نا اس میں وہ گناہ دھل رہا تھا تو نے پہچان میں نے پہچان جو اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ لوگوں کے حالات کی یہ جو چیز ہے مجھ سے واپس تھے مجھے نہ نظر آئے تب ظاہر آنکھوں سے شخص دیکھتا تھا وہ کیسے کہتا یہ پانی پاک ہے آپ کہتے تھے ناپاک ہے تو پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہوگا کیا امام صاحب رحمت اللہ کی کیفیت ظاہر ہوئی تو انہوں نے فرمایا بھی ٹھیک ہے پاک یہ اگر یہ بات روایات میں کرا کا فتوا ہے تو اس سے بھی ہٹ کے پھر بحث کو ایک طرف رکھ کے باقی انہوں نے فتوا واپس لے لیا تو یہ ہوتی ہیں جنہیں یہ ہم امام ہونی پا رحمۃ اللہ کے متعلق کہیں تو وہ شرف پر بدل اور ابن قیم ابن سینیا رحمۃ اللہ کے متعلق کہیں کہ لوگ محفوظ بھی پڑھ لیتے تو پھر ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں اب سالکین میں بھی یہی لکھا ہے ہم کہتے ہیں عربی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ تھا وہ عربی اس کا تو نام نہ لو باقی یہ تو اس لیے یہ جو عالم مثال ہے اس کی قریب ترین چیز جو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے یہ انسانوں کے خواب ہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خواب کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا فرمایا کچھ خواب ایسے ہیں جو شیطان کی طرف ہیں کچھ ایسے ہیں جو تمہاری اپنے خیالات ہیں سوچ ہے کہ تم دن کو ایک چیز سوچتے ہو اور آپ کو خواب بھی دیکھ لیتے ہو اور تیسرا فرمایا کہ وہ خواب ہیں جو نبوت کا حصہ ہیں اور چھیالیس فیصد اور چھبیس فیصد اور بیس فیصد مختلف روایات آئی ہیں کہ یہ تمہارے خواب اس کا ایک حصہ ہیں ہوتا یہی ہے کہ عالم مثال میں اللہ تعالیٰ سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ جو ہے پھر دنیا میں نافذ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کبھی کبھی کش میں نظر آتا ہے کبھی الہامن اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہی فیصلہ جو ہے خواب میں آدمی دیکھ لیتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی اور یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے حضرت عبد القادر صاحب معیزی رحمت اللہ کے یہاں ان کے جو تھوڑے بہت حالات ہیں اس میں ملتا ہے کہ ان کو اتنی چیزیں اس طرح اندازہ ہوتا تھا یہ پتا چلتی تھی کہ جس طرح جس طرح ساون میں بارشیں برستی ہیں اس طرح ان کو چیزیں حالات پتہ چلتے تھے کیونکہ تعلق قرآن کے ساتھ تھا اور یہ راوی بات کو کہنے والے جیس نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہی ہیں اور کوئی نہیں اتنا تعلق تھا ان کو حضرت سے بھی اور اتنا ہی تعلق تھا ان کو اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے بھی تو شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں یہ ایک دنیا ہے اب اس دنیا میں مثالیں جو حضرت نے دی ہیں اس میں سے دو تین مثالیں بس آپ آپ آج سے کرتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی دیکھو الحادیث وہ احادیث جس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عالم مثال ہے اب یہ کہاں ہے کچھ پتا نہیں کوئی نہیں جانتا اللہ کہاں ہے زمین میں ہے آسمان میں ہے کس جگہ بس کہیں اس کا وجود پایا جاتا ہے اس لیے اس کائنات کے اثرات ابھی تک انسان پر کھلے نہیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں کیا ہزار ہر ہاں چیزیں ایسی کہ ہماری نظر صرف ایک ڈائریکشن میں کام کرتی ہے اور اسی نظر کو اللہ اگر کھول دے تو یہی نظر جہاں بیٹھ کے آسمان سے پرے دیکھ لے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے کان چند محدود آوازیں سنتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دے تو یہ لکڑی بولتی ہے اس کی بھی آواز سنائی دے کہ کھانا آتا ہے اس کی بھی آواز سنائی دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کھانا آتا تھا تو ہم اس کی تسبیح اپنے کانوں سے سن کیا کرتے تھے اور ایسے کہتے ہیں جسے کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ کھانا اللہ کو یاد کر رہا ہے اسی طرح کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو اللہ کی تصویر چھوڑ دیتا ہے اب اس کی کیا اصل ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں کہ کپڑے کی تصویر کیا ہے اس کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں میلا ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ کی تصویر چھوڑ دیتا ہے تو صاف کپڑے پہنا کرو تاکہ اللہ کی تصویر تمہارے شامل حال رہے کہ گندے میلے کپڑے نہ پہنو اس کی وجہ سے خدا کی تصویر میں کمی ہو جائے گی بہت سی چیزیں ہیں لیکن انسان کی دسترس ایسی نہیں اسی لیے انبیاء علیہ عالم والسلام السلام کو خدا اتنی ایکسٹرا چیزیں دے دیتا ہے کہ وہ وہ چیزیں سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے اور وہ وہ چیزیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں وہ پتا چل جائے جو مجھے پتا ہے اور اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو تم تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ اس لیے کہ نبوت میں الگ اعلی غیر معمولی برقرار چیز ہی ایسی ہے جو راہ ہی الگ ہے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس پر چلے اور آ کر بھی اس کے انجام میں نبوت آ جائے نبوت اللہ کی وا بھی چیز ہے اور ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقصدی چیز ہے ہی نہیں اسی لیے رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں جو ولایت کی قسمیں بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ولایت سغرا کے بعد ولایت ہے اور پھر ولایت الیا ہے اور ولایت الیا کے جو مراقبات ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں مراقبے تک جب پہنچتا ہے تو نبوت کے علوم کی اسے ہوا لگنے لگتی ہے کہ یہ چیزیں اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نقش بندیوں میں رسما اسماعیل شہید رحمت اللہ کی تقسیم کی یا پھر آگے چل کے پہلے بھی کرتے تھے حضرت آفت پہ ہو چکے آئے ہیں اس کے ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کچھ صادقین ایسے ہوتے ہیں جو ولایت کی راہ سے اللہ تک پہنچتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نبوت کی راہ سے اللہ تک پہنچتے ہیں بہت سے صوفی دیکھیں گے ان پہ غلبہ ہوتا ہے مثلا نفل بہت زیادہ پڑھ لیے دعائیں پڑھ لی آوزاری ہو گئی یہ چیزیں یہ ولایت کی راہ ہے ستیہ مجد رحمت اللہ کے بقول اور وہ پہنچتی ہے ولایت تک اور پھر وہ کہتے ہیں ایک راہ نبوت کی ہے اور نبوت کی راہ میں وہ کہتے ہیں ایسا شخص برائے نسل کم پڑتا ہے ذکر کم کرتا ہے لیکن فکر جو اس کی ہوتی ہے وہ فکر نبوت کی منہج پر ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے معاصرین میں اور پھر جدید رحمۃ اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ صرف خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ سے بیٹھ ہو گیا ہوں اور یہ اللہ نے مجھے چنا ہے اور اللہ نے میری تربیت یہ رحمۃ اللہ کا شاہ اللہ رحمۃ اللہ بھی اتنی بڑی بڑی باتیں لکھتے ہیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو رنگ تھا اور ان لوگوں کو حق بھی کسی حد تک بنتا تھا کہ وہ ایسی باتیں کہتے شاہ صاحب رحمۃ اللہ اسی لیے یہ احادیث یہاں پر لائے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ آدمی مثال ایک الگ چیز ہے پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی حضور اکرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب رشتے اور ناطے کو پیدا کیا کامت وہ رشتہ اور ناطا کھڑا ہو گیا فقالت وہ بولی عربی میں ہے اس نے کہا اللہ یہ ایسا مقام ہے کہ لوگ کاٹ دیں گے روایت میں آتا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے لدا لال کی کولی بھر لی ترجمہ تو یہی الفاظ کا بنتا ہے کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بات کو منوانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا تھوڑی پہ ہاتھ لگاتا ہے کہ جی مان جائے لٹوں کو ہاتھ لگاتا ہے کمر سے پکڑ لیتا ہے کوئی کسی کو کیا تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں یہ بات مان تو اس رشتے اور ناطے جو رشتے داریاں ہوتی ہیں یہ رشتہ اٹھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو کمر سے پکڑ لیا اب یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کمر اور اللہ سے پکڑنا بس یہ اللہ ہی جانتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما دیا ایسی احادیث پہ سب سے صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان الفاظ کو پڑھے اس کا ترجمہ سمجھ لے اور گزر جائے بس ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے اس سے زیادہ البتہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی کمر یا یہ یا یہ چیزیں ہماری اس عالم سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے اور ان میں تعویل کرنا بھی درخت نہیں اب یہ بھی جاننا چاہیے اس لیے کہ اب یہ جتنے اٹھ رہے ہیں نا نئے نئے محققین تیل کی دولت والے وہ سب کہتے ہیں اس میں ہے بھی دیتا ہے ارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو حبصا رضی اللہ عنہ تعبیلات کرتے تھے فصل باری میں حافظ ابن حجر احمد اللہ کیا ہاں بس جب آدمی کی حیا کھل جائے اور پھر کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے تو کیا ہوا ابن حجر بھی تو ہم جیسا آدمی تھا نبوی نے لکھا ہے تو کیا ہوا فلان نے لکھا ہے تو کیا مجدد نے لکھا ہے تو کیا ہوا مجھے تو کتاب و سنت لاؤ مگر ان فکروں کی زد جا کر اس چیز پہ پڑتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں غلط ہیں تو آپ کے اخلاق غلط تھے یہ دین کا تواتر جو ہے ثابت ہو رہا ہے یہ دین اپنے تواتر کی حیثیت کھو دیتا ہے اس کو نہیں جانتے کہ اس جملے کی زد کہاں جا کر پڑے گی کہ پچھلوں نے کچھ نہیں سمجھا اور اب ہم آئے ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ایسی بات ہے وہ کھڑا ہو گیا رشتہ اور اس کے بعد اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں پوری عزیز اس طرح آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کو پیدا کیا مثلا کس کس چیز کو پیدا کیا رشتے کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا کیا اللہ نے ایمان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے حسد کو پیدا کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو چیزیں چیزوں سے بڑھ جاتی نے لائن میں کھڑا کر دیا نا تو فرمایا ہاں، دو چیزیں اپنی جگہ چھوڑ کر دو چیزوں سے آگے ہو رہی تھی اور اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ مارا ان پہ اور پیچھے کر دی ایک کفر یہ فکر و فاقہ سے آگے جا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی فقیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کافر بھی ہو جاتا ہے معاشی ضروریات پوری نہ ہو تو آدمی اللہ کو بھی برا بھلا کہنے لگتا ہے معاذ اللہ کافر بھی ہو جاتا ہے یہ کفر اتنا آگے بڑھ گیا کہ فخر فاقہ سے آگے بڑھ گیا تو یہ جو چند ایک غریب اب لوگ نظر آتے ہیں نا ایمان والے اگر اللہ اس دن اسے پیچھے نہ کرتا تو یہ تھوڑے بہت غریب یہ بھی کافی بھی ہو جاتے ہیں ایک یہ اور دوسرے حضرت حسد تقدیر سے آگے بڑھ رہا تھا اللہ نے حسد کو پیچھے کر اس لیے حاصل آدمی جب حسد کرتا ہے تو وہ دوسرے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے اس کے کردار تباہ کر دیتا ہے الزام لگا کے جو جو جی میں آئے گھڑ کے اس لیے کہ وہ اس چیز کو جانتا نہیں ہے کہ جو چیز قیامت میں پیش آنے والی ہمیں کوئی شبہ اس میں نہیں ہے ہم نے جب مولوی صاحب کی کتابیں پڑھی تو کئی جگہ بے شمار جگہ نظر آئیں یہ بات درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں تفیم القرآن میں غلطیاں ہیں فلاں چیز میں غلطی ہے بالکل ٹھیک ہے ہمارے قابل نے جو گرفت کی وہ الحمد للہ بڑی مضبوط گرفت تھی علمی مگر جب مولانا پہ مودودی صاحب پہ الزام لگایا نا جنہوں نے الزام لگایا ہم انہیں بھی جانتے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے مولانا نے جس کا جواب لکھا ہے اگر آدمی کے دل میں خدا کا خوف ہو تو جواب ہلا دینے کے لیے کافی ہے مولانا نے لکھا کہ فلاں فلاں صاحبان نے میرے متعلق یہ لکھا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں گا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دوں گا اور آپ دیکھیں گے وقت آئے گا جب میں ایمان لے کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں ان سب کو پکڑوں گا ان کے گربان اور میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میرا اور ان کا انصاف کر یہ مجھ پہ یہ الزام لگاتے تھے اور تو جانتا ہے کہ میں بغیر کسی دعوے کے دنیا سے چلا آیا ہوں اور میری نیت میں بھی دور دور تک ایسی کوئی چیز لکھا ہے میں ان سے اتنی بڑی سزا انہیں دینے والا ہوں اتنا بڑا انتقام لینے والا ہوں اس کے تصور نہیں کر سکتے یہ مولانا لکھ کے چلے گئے اب تو سارے ہی چلے گئے نے اعتراض کیے وہ دنیا میں چلے گئے مودودی صاحب بھی چلے گئے مگر کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے وہ ہمارے بزرگ تھے تو بزرگ ہمارے تھے نا اللہ کے تو نہیں تھے نا اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے جنہوں نے اس وقت یہ الزام لگایا اور ڈنڈورا پیٹا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور موزودی نبی بن جائے گا اور بھی ہو جائے گا معاذ اللہ اب اللہ کے یہاں پہنچ کے اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو پتا چلتا ہوگا کہ ایک شخص بغیر دعوے کی دنیا سے چلا گیا اب خدا اگر پوچھے گی جو تم اس پہ الزام لگاتے رہے تمہارا کیا مقام کیا جواب دیں گے اللہ اس لیے اتنی نہ بٹا پا کی داما کی داستان دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو بات دے آدمی کبھی اس سندرے میں نہ رہے کہ میں جو الزام لگا رہا ہوں اللہ کے ہاں پہنچ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ایسی نیکیاں بخشا جاؤں گا وہ حسد تھا اور حسد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم وہ وہ آگے تقدیر سے بڑھ رہا تھا اللہ نے اسے پیچھے کر دیا یہ چیز پیدا کی گئی تیسری بہت سی چیزیں رشتے دار کی آپس میں ایک دوسرے سے ناتا تعلق رشتے داری کا جوڑنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے پیدا کیا تو اس نے کہا اللہ مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے لوگ رشتے داریوں کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے رحمان سے پیدا کیا ہے اور جو اس رشتے داری کو توڑے گا دنیا میں ہم جنت سے اسے توڑ دیں گے کیا اتنا کافی نہیں تیرے لیے پھر رحمت کو اللہ نے پیدا کیا اور رحمت نے کہا اللہ مجھے دنیا میں مت بھیج اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھیجوں گا اسے کہ اللہ لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ سے کام نہیں لے گا رحمت وہ ہماری رحمت سے بھی محروم رہے گا پھر اللہ نے رحمت کو ذبح کر کے اس کے سو ٹکڑے کر دیا تو ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی ساری مخلوق پہ تقسیم کر دیا حتیٰ کہ تم مرغی کو دیکھتے ہو اس کا پنجا آ جاتا ہے نا اپنے چوزے پہ تو جلدی سے اٹھا لیتی ہے یہ اس کی رحمت کا اثر ہے اور ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور فرمایا کہ آمد میں گاروں کو سے بخشتے ہیں اتنی وسیع رحمت ہے خدا یہ سب چیزیں یہ ایسے سمجھ دیں اس کا سمجھنا اب آسان ایسے ہے جیسے آج سے دو سو سال پہلے اتنا تو پتا چل جاتا تھا کہ اس کو زیادہ بخار ہے اس کو کم بخار ہے حرارت اتنی اتنی تھرمامیٹر نے ایجاد ہوا تو پھر بتایا کہ حرارت کے یہ پیمانے فشار الدم کہتے تھے بلڈ پریشر کو پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے کہ فشار الدم خون کے پریشر یہ اعلیٰ ایجاد ہو گیا نا اب یہ بتاتا ہے اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے اس زمانے میں کوئی بات کرتا کہ جی ہم اس کو ناپ لیا کریں گے تو لوگ مذاق اڑاتے کہ ایک چیز نظر ہی نہیں آتی تم ناپو گے کیسے تو نظر تو نہیں آتا خون کا پریشر مگر وہ ناپا جاتا ہے اسی طرح بخار دیں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم جو ہے اس کائنات عالم مثال جو ہے یہ اس میں ایسی چیزیں ایک آدمی نے خواب دیکھا سیدنا وکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے تو اللہ عنہ نے کہا کہ اور زبردست تعبیر تھی رضی اللہ نے کہا کہ تیرے سالے تجھ پر تنقید کریں گے تجھے برا بلا کہیں کہاں پہنچا دماغ ان کا یہ تھی نبوت کی برکتیں کتا اسے دکھایا گیا نا کیونکہ کتے کی وفاداری مشہور ہے تو سالے اپنے بہنوئی کیسا بھی ہو اس کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں یا اس کو قبر کرتے ہیں کہ آخر ہمارا رشتے دار ہے ہماری بہن کا گھر ہے اور دکھایا اس صورت میں کہ محبت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری حرکتیں بھی دیکھو کیا ہے تجز رضی اللہ سے یہ تعبیر لیکن یہ بھائی ازد رضی اللہ نے کہہ سکتے تھے آج کل کوئی کہے تو پتا چل جائے گا اگلے ہی دن کے کیا ہوا ہے تو اس لیے فکر رضی اللہ نے اس کی یہ تعبیر دی سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کا کمال تھا تعبیر میں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کی تعبیر دو یہ کیا حضرت اسما رضی اللہ نام یہ بات آ تھی ان کی بیٹی جو تھی وہ بھی ایسی زبردست تعبیر دیتی عمر رضی اللہ نے تعبیر دی آخری خطبہ جو انہوں نے دیا ہے مسجد نبی میں جمعہ پڑھایا تو انہوں نے کہا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مکھن کا پیالہ ہے اور ایک مرغا آیا ہے اور اس مرغے نے اس پیالے پر ٹھوکر لگائی چونچ ماری اور پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن بہ گیا زمین پہ گر گیا اور پھر خود ہی فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ مکھن میں ہوں اور یہ جو پیالہ ہے اس کا ٹوٹنا اس مرغ کی ٹھوکر سے تو مجھ پر حملہ ہو جائے گا کافلانا اور مرغ ہمارے علاقوں میں ہوتا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اجمی آئے گا مجھ پہ حملہ کرے گا مجھے مار دے گا تو اگر ایسے ہو جائے تو میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں یہ وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھے رہنا فلاں کے ساتھ اچھے رہنا ایسے ایسے حضرت رضی اللہ بڑی روایت تھا یہ بخاری میں یہ سب عالمی مثال ہے جو دکھایا جا رہا تھا کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا حسن رضی اللہ نے خواب دیکھا اور علی رضی اللہ کی بھی خلافت ہوئی شروع تھی تو آئے اور کہنے کے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اللہ کے حضور میں پیش ہو گئے اور رش کے نیچے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار کہتے ہیں کہ فردار اس کا بدلہ لے مجھے لوگوں نے کیوں قتل کر دیا میرا کیا قصور تھا اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دو خون کے پرنالے زمین کی طرف لگ گئے اور شرح شر خون میں بہنا شروع ہو دو پرنالے تو تلی اللہ عنہ جو دوست تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ حسن کیا کہہ رہا ہے تو انہوں نے نے کہا جو کچھ دیکھا ہے وہی کہہ رہا ہے یہ سب عالمی مثال ہے نا دکھایا گیا کہ اس کائنات میں کیا فرق پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ یہ رحمت تھی یہ رشتے اور ناطے یہ کھڑے ہو گئے اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ رشتوں کو نہ توڑے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کی وجہ سے خدا کس کو برکت دے دیتا ہے کس کا حصہ کس کی روزی کس کا نصیب خدا کہاں بھیج دیتا ہے اتنا زیادہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے رشتے داروں کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا میرے رشتے دار مجھے گالیاں دیتے ہیں میں کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہنا اور تعلق نہ توڑنا اللہ تعالیٰ ان کی جو اعمال ہیں ان کے اس کا بدلہ انہیں دے گا اور تمہارے بدلہ جو ہے تمہیں دے گا یہ ساری چیزیں اس ہیں تو یہ رشتے داریوں کا توڑنا اس کا پتہ چلتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے اٹھارہ بیس مثالیں اور آگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ہیں وہ آئندہ انشاءاللہ شاء اللہ کر